السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم تو پچھلے آیت کریمہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صحابہ اکرام میں سے جو مساکین غربا فقیر صحابہ اکرام تھے تو دوسرے جو لوگ تھے کفار وغیرہ تو ان کی فخر کی وجہ سے مسکنت کی وجہ سے غربت کی وجہ سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور چونکہ وہ خود خوشحال تھے یعنی سرمایہ دار تھے مالدار تھے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ حیات دنیا کہ کفار کے لیے دنیاوی زندگی مزین کی گئی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ان صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہے حالانکہ دنیا میں کسی کا سرمایہ دار ہونا یا مالدار ہونا یا سر سروت ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آخرت میں بھی وہ ان اللہ اس کے اعمال افعال مقبول ہوں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو والذین تقوا فوقهم یوم القیامت والله من یشاء بغیر حساب کہ یہ جو بظاہر اگر فقرا ہے مساکین ہے غریب ہے لیکن قیامت کے دن روز جزا کے دن حشرگاہ کے دن ان کے جو اعمال افعال ہوں گے تو یہ ان اللہ مقبول بھی ہوں گے اور ان سے مرتبہ بھی بڑھ کر ہوگا اور ان کا ٹھکانا جو ہے نا چونکہ انہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے اچھے افعال کیے تو بطور صواب کے ان کا ٹھکانا جنت ہوگا جبکہ جو کفار وغیرہ ہے ان کا ٹھکانا چونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو احکامات کو نظر انداز کیا ہے اور جس طرح کے اللہ نے حکم دیا تھا ویسے انہوں نے ان پر عمل درآمد نہیں کیا بلکہ سرے سے ایمان ہی نہیں لے کے آیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا دوزخ ہوگا تو یہ فرمایا گیا تھا آج جو ہم پڑھیں گے ام حسبتم ام حسبتم ان تدخل الجنہ تو جس طرح کے مسلمانوں پر بہت مشکل حالات آئے تو ان میں سے اس وقت جو ہے نواز مسلمانوں نے شدت جذبات میں آ کر کیونکہ مسائل زیادہ تھے مشکلات زیادہ تھے اور اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ بھی تھا کہ فتح جو ہے نا یہ مسلمانوں ہی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وعدہ کیا تھا لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جو ہے نا وہ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں اسی وقت وہ اپنے وعدے کو پورا کر دیتا ہے یا مدد کر دیتے کبھی تو فون کر دیتے تاخیر سے اور کبھی جو ہے نا کچھ وقت درمیان میں لگ جاتا ہے تو درمیان میں یہ جو وقت تھا تاخیر تھا تو اس وجہ سے بعض کرام بعض مسلمان جو ہے نا وہ مسائل بہت زیادہ تھے مشکلات بہت زیادہ تھی تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ متان رسول اللہ جس طرح کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مدد کا وعدہ ہمارے ساتھ ہوا تھا کیا گیا تھا تو وہ کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان نسل قریب کہ آپ جس طرح کے آپ صبر کر رہے ہو صبر کرو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ قریب ہے نزدیک ہے تو ان کو تسلی دینے کے لیے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان آیت کرمہ کا نزول فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہے نا ان کو تسلی ہو جائے اور ان میں جو بے چینی ہے یا جذبات میں آ کر جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کا کچھ مداوع ہو سکے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح آپ ہو اگر یہ مشکلات ہے مسائل ہے مصیبتیں ہے لیکن آپ سے قبل یعنی اس امت سے قبل جو انبیاء آئے ہیں ان پر بھی جو ہے اس سے بہت بڑے اور اس سے بھی بڑھ کر مسائل مشکلات آئے انہوں نے ان حالات میں بھی صبر کیا آپ کی یہ جو مسائل مشکلات ہیں ان کے مقابلے میں جو ہے نا بہت کم ہے حتیٰ کہ ان انبیاء کو خود انبیاء کو جو ہے نا ذبح کیا گیا یا ان کو مختلف قسم کی عزتیں دی گئی تو آپ پر اگرچہ مسائل ہے مشکلات ہے لیکن اتنے نہیں ہے تو آپ ان پچھلے جو امتیں تھے پچھلے جو انبیاء تھے ان کے مسائل مشکلات کو یاد کرو تو یہ آپ کے جو موجودہ مشکلات ہے تو یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے مسلط کا مدد کا تو وہ ہو کے رہے گا ہو کے رہے گا وہ بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی مثبت یا مشکل میں ہوتا ہے تو بظاہر اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں مسلمان بھی ہو اور پنج وقتہ نماز بھی پڑھتا ہو اور جس اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی منتا ہو لیکن پھر بھی جو ہے نا اس طرح کی مشکلات مسائل جو ہے نا میرا مشکلات میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اس طرح حالات انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانچنا چاہتے ہیں امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ اس مصیبت کے وقت میں یا مشکل کے وقت میں جو ہے نا یہ صبر کا تمن چھوڑتا ہے یا نہیں یا حدود سے تجاوز کرتا ہے یا نہیں نہ ہے شکر گزار رہتا ہے یا نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے تو یہاں بھی جو ہے نا صحابہ کریمہ میں تسلی ہے کہ یہ مسائل اگرچہ ہے لیکن تم سے پہلے جو انبیاء جو امتیں گزری ہے ان پر اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی بڑے بڑے مسائل مشکلات آئے ہیں لہذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ونزل فی جہد اصاب المسلمین اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب مسلمانوں پر مصیبتیں آئی یعنی مسلمانوں کو جب کافی مصیبتیں کافی مشکلات پہنچی یا ان کا سامنا ہوا ام بل بل بل یعنی یہ ام بمانا ہے ام کیا تمہارا خیال ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو انسد الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہوں گے کہ تم جنت میں داخل ہوں گے ولما ایلم یا یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم شبہ معتا ولم ولما یاتکم اور حالانکہ حالانکہ یعنی بظاہر تو ام حسب تم تمہارا یہ گمان ہے خیال ہے ان الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہوں گے یعنی بغیر مسائل کے بغیر مشکلات کے بغیر قسم قسم مختلف حالات کے آنے کے ولما یاتکم مثل الذین من قبلکم حالانکہ ابھی تو تمہیں ان جیسی عجیب باتیں بھی پیش نہیں آئی یعنی جو تم سے پہلے امتی تھی یا تم سے پہلے انبیاء تھی جس طرح ان کو ستایا گیا ان کو تکالیف دی گئی ان پر یعنی کے پہاڑ ٹوٹے تو تم پر تو اس طرح کی مسائل آئے بھی نہیں ہے اور تمہارا یہ خیال ہے گمان ہے ارادہ ہے کہ ہم ایسی جو نانی بغیر آزمائے یا بغیر ان مسائل مشکلات اور تکالیف کے ہم جنت میں جائیں گے من المؤمنین مسلمانوں میں سے من المؤمنین مسلمانوں میں سے من المحانے مشکلات میں سے سکالب میں سے مسائل میں سے کما صبر صبر تو تم کرو جس طرح انہوں نے کیا یعنی ان پر ان سے بڑھ کر امتحانات آئے ہیں مشکلات آئے آئے مطلب انہوں نے صبر کیا تو تم بھی اگرچہ بظاہر تو مشکل میں ہو مصیبت میں ہو پریشانی میں ہو لیکن جس طرح کی انہوں نے صبر کیا تھا تم بھی صبر کرو مقصد ہم مت ہم ہم مصانفہ نیت لما قبل یہ کہہ رہے جملة مستعنفات مستهم هم البأساء يعني فهلجوا جو قومی تھی تو ان پر تنگیہ آئی سختی آئی غربت آئی مستهم البأساء ان کو پہنچی ان کو چوا البعثاو تنگین شدت الفقر یعنی انتہائی غربت انتہائی غربت تکالیف سے مثبتوں سے پریشانیوں سے ان کو ہلایا گیا یعنی ان کو ہلایا گیا یعنی مختلف قسم کے مسائل مشکلات ان پر آئے حتی اقولا یعنی او مشکلات اتنے مسائل پریشانیاں اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے یہاں تک کہا حتی اقولا بن نسل والرفع اے قالا کہ یہ نسل اس کو منصوبی پڑھا جا سکتا ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ کہنے لگے یہاں تک کہ قال رسول والذین معه کہ رسول اور یعنی پیغمبر اور ان کے جو ان کے جو ساتھ ہے ان کے جو ہم ہمراہ یعنی اہل ایمان والذین امنوا یعنی رسول اور مومنین نے رسول اور ایمان والوں نے معه جو ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ ہے استقال لنصر نصرت مدد کے ملتوی ہونے کی وجہ سے تاخیر کی وجہ سے یعنی نسرت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے شدت علیہم کے بہت ہی شدت کی وجہ سے مصیبت کے انتہائی شدت کی وجہ سے یعنی مصیبت چونکہ شدید تھا اور جو عدد کیا گیا تھا نصرت کا مدد کا وہ ابھی تک آیا نہیں تھا اور یعنی مؤخر تھا ملتوی تھا تو اس نصرت کے مؤخر ہونے کی وجہ سے اور ان کے مثبت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے انہوں نے یہ کہا کیا تھا بتا یا کی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی کب آئے گی اللہ کی امداد کب آئے گی اللہ کی نصرت کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ جی بات نہ ہو جس کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے جس کا جس طرح ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اجیب من قبل اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے اور وہ ہو کے رہے گا اللہ قریب بے شک ہاں اللہ تعالی کا جو مدد ہے نصرت ہے وہ قریب ہے وہ نزدیک ہے ہو یعنی اس کا آنا قریب ہے نزدیک ہے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا محمد ماضا شکونا یہ جو ایسی قریبا اس میں بن بن جو ہے نا یہ ایک بہت ہی سرمایہ دار بوڑھے تھے ان کے پاس بہت سارا مال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میرے پاس مال ہے اور میں اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا چاہتا ہو تو آپ ہمیں بتائے کہ ہم یہ مال جو ہے نا سے خرچ کرے اور کن پر خرچ کرے تو یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ کس طرح خرچ کرے اور کن پر خرچ کرے تو اس کریمہ میں جو ہے نا وہ جو مصارف ہے جو مصارف ہے خیرات کے صدقات کے ان کا احاطہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو اپنے گھر کے اندر یعنی ماں باپ ہے والدین ہے اس کے بعد بہن بھائی ہے پھر چچا اس طرح پھر الاقرب الاقرب جو رشتہ دار اور ان کے ان سے صلہ رحمی شفقت رحم دلی اور ان پر خرچ کرنے کے بعد یہ اگر کچھ اور ہو تو پھر جو قریب کے رشتہ دار ہے عائزہ ہے دوست احباب ہے پھر ان کے بعد جو نا جو یتیم ہے مساکین ہے اور مسافر ہے تو ان پر اگر آپ خرچ کرو گے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے کام آئے گا اور باعث برکت ہوگا باعث ثواب ہوگا کریمہ میں ان کا تذکرہ ہے کہ عمر بن جموح جو ایک بوڑھے مالدار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیونکہ اللہ نے مجھے دولت دی ہوئی ہے مال سرمایہ دیا ہوا ہے اور میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کس طرح خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں تو اس کریمہ میں ان کا جواب دیا گیا ہے یا محمد آپ سے پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ دریافت کرتے ہیں پوچھتے ہیں معلوم کرتے ہیں ہم کس چیز کو کیا چیز ہے ماضا یون کیا چیز ہے وہ کہ خرچ کیا کرے ماذا یعنی ماضا الذی کے معنی ہے الذی وہ کیا چیز ہے کون کہ ہم یون فکونا کے خرچ کرے یعنی کیا چیز ہے کہ خرچ کیا کرے عمر بن جموح اور سوال کرنے والا دریافت کرنے والا اس کا پوچھنے والا جو نا یہ عمر بن جموح کے وکانا شیخ اور سرمائے دار تھے مالدار بوڑھے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے پوچھا اما ينفقو علی من ينفقو کہ کس پر اما ان کو کس سے خرچ کرے اور کن پر خرچ کرے رسول اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا پوچھا کہ کیا خرچ کرے اما ان کو کہ کیا خرچ کرے وہ کو اور کن پر خرچ کرے یعنی کن لوگوں پر خرچ کرے دو بات سے نمبر ایک کہ کیا خرچ کرے اور نمبر دو کہ کن پر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے لہم آپ کے کل آپ کہہ دیجئے ما انفقت من خیر جو کچھ تمہیں مال خرچ کرنا ہے جو کچھ تمہیں مال خرچ کرنا ہے بیان لما شامل للقلیل والکثیر کہہ رہا یہ جو یہ بیان ہے ماں کا ماں کا یعنی کہ او فا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو تو خرچ میں ان دونوں کو شامل ہے تھوڑا خرچ کرتے ہو کم خرچ کرتے ہو یا زیادہ خرچ کرتے ہو وفی ہے بیان المنفق الذي هو احد شق السوال واجاب عن المسلك الذي هو شق الاخر بقوله کہہ رہا ہے اس میں جو ہے نا دو باتوں کا تذکرہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کے گویا کی سوال کے دو حصے ہیں نمبر ایک مال منفق مالی منفق کا ہے اور دوسرا یہ پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ جو ہے نا اور حصہ مطلب کے بارے میں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے وفیه بیان المنفق الذي اور اس میں منفق کا بیان ہے الذي هو احد الشقي سوال جو کہ سوال کے دو شکوں میں سے ایک ہے واجاب عن المسلک الذي هو الشق الاخر اور جواب دیا جو کہ دوسرا شکے دوسرا حصہ ہے سوال کا بقول ہی فلیل والدین یعنی پہلے تو یہ تھا کہ کیا خرچ کرے اور دوسرا یہ تھا کہ کن پر خرچ کرے تو دوسرا جو شک تھا دوسرا جو حصہ تھا کہ کن پر خرچ کرے اس کا تذکرہ یہ ہے کہ فلیل والدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن سبیل فلیل والدین یعنی والدین یعنی سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ان کی مالی معاونت کی جائے مالی مدد کی جائے نمبر ایک فلیل والدین والدین ماں باپ کا حق ہے والاقربین اور رشتہ داروں کا جو رشتہ دار ہے ولی اور یتیموں کا ول اور مساکین محتاجوں کا وبن سبیل اور وبن سبیل کا یعنی مسافرین کا جو اپنے گاؤں علاقہ وغیرہ چھوڑ کر کسی اور جگہ رہتے ہو اور او مسافر ہو ان کے پاس کوئی نہ ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی جو ہے یہ باعث ثواب ہے ایہم اولا بھی یعنی یہ بہتر ہے اس کے یعنی ان پر خرچ کرنا یہ بہتر ہے یہ زیادہ مستحق ہے ہمارا اور تم جو بھی کچھ نیک کام کرو گے اور تم جو کچھ نیک کام کرو گے انفاق وغیرہ یعنی خرچ کرنا یا اس کے علاوہ یعنی خرچ کی صورت میں نیک کام ہو یا اس کے علاوہ جو بھی نیک کام ہو یعنی تم جو نیک کام کرنے جا رہے ہو یا کرو گے انفاق سبیل اللہ ہو یا کسی بھی طریقے سے اچائی ہو نیکی ہو تو علیم اللہ تعالی اس کو جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں یعنی اس کا علم ہے اس کا علم ہے لہذا اگر آپ ایک روپیہ خرچ کرتے ہو یا سو روپیہ خرچ کرتے ہو یعنی کم کرتے ہو یا زیادہ کرتے ہو تو ان سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو مجازن دن آ ہی تو اس پر جزا عمل مرتب ہوگی یعنی تم یہاں پہ دنیا میں اچھائی کرو گے تو اس کا جو بدلہ ہے ثواب ہے ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کی ضرور عطا فرمائیں گے دیں گے اثرت میں جنت کی صورت میں فرض علیکم القتال للکفار وهو مکرو مکروہ لکم یہ جو کریمہ ہے یہ جہاد کے بارے میں ہے کہ جہاد جو ہے نا یہ تم پر فرض کیا گیا ہے اگر سے بظاہر اگر دیکھا جائے تو جہاد میں جو ہے نا جان بھی چلی جاتی ہے اور اس سے جو ہے نا بہت سارے بظاہر جو ہے نا اس سے بربادی آتی ہے تباہی آتی ہے تو بظاہر اگر یہ ناگوار ہے لیکن کفار کے مقابلے میں جو ہے نا جہاد کرنا یہ اسلام کا ایک بہت ہی بڑا حکم ہے اور اگر اس کو بجا لایا جائے جس طرح کی شرط کا طریقہ ہے اسی پر طریقے پر کیا جائے تو اس کے بہت ہی در نتائج ہوتے ہیں اور اگر شرائط سے ہٹ کر کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کی اس کے سمرات ہے فوائد ہے پھر اس طرح ان کے نقصانات بھی ہے تو جہاد ہوتا ہی غیر مسلم یعنی کفار کے خلاف اور جہاں بھی کفار ہوں گے کسی اسلامی ملک پر کسی ملک پر کفار نے اگر قبضہ کیا ہو تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان پر جہاد ضروری ہوگا لازم ہوگا یعنی ان کو کے ساتھ لڑائی کرنا جنگ کرنا تو اس طرح کرتے کرتے الاطرف الاطرف یعنی جو پھر اگر ان میں طاقت ہو وہ کر سکتے ہو تو پھر ہاں اچھی بات ہے پھر اگر وہ نہ کر سکتے تو اس کے قریب والے جو علاقے ہیں یا گاؤں والے پھر اسی طرح دوسرے گاؤں والے دوسرے گاؤں والے جس طرح کرتے کرتے جو ہے نا اگر وہ پورے ملک والوں کے بس میں نہ ہو پھر اس کے ساتھ جو ملک ہے پھر اس پر ضروری ہوگا لازم ہوگا فرض ہوگا پھر اسی طرح دوسرے ملک پر تیسرے چوتھے پانچویں طرح جو ہے نا جتنے بھی مسلمان ہیں اگر ایسی صورت ہو جائے کہ وہ مقابلہ نہ کر سکتے ہو تو پھر پورے کی پوری دنیا پر مسلمانوں پر جہاز ضروری ہوگا لازم ہوگا جب تک کہ جو کفار ہے ان کو ختم نہ کیا جائے ان کو ہٹایا نہ جائے ان کو اپنے ملک ملک سے بدر نہ کیا جائے تو بظاہر اگر چیز میں نگواریاں ہیں جان چلی جاتی ہے یا لیکن حقیقت میں اگر اس پر عمل کیا جائے تو ممالک بھی محفوظ رہتے ہیں اور کفار بھی جو ہے نا جہاد ہی کے ذریعے سے ان کو پیچھا ہٹایا جا سکتا ہے فرض ہو تم پر فرض کیا گیا ہے للکفار یعنی کفار کے ساتھ کفار کے ساتھ یہ بات جو ہے نا ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ جہاد جب بھی ہوگا وہ کفار ہی کے خلاف ہوگا مسلمان کے خلاف جہاد نہیں ہوا کرتا فرض تم پر فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد للکفار کفار کے خلاف وہ مکروہ یعنی یہ تمہیں ناپسند ہے یہ تمہیں یعنی بظاہر ایسا ناگوار ہے ناپسندیدہ ہے لکم طبعا یعنی طبعی طور پر مشقت ہی اس کی مشقت کی وجہ سے تقاریب کی وجہ سے مسائل کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے اور یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوار کرتے ہو ناپسند کرتے ہو وہ خیر اور حال یہ ہو کہ میں تمہارے لیے خیر ہو باعث خیر ہو باعث ہو ثواب ہو آسان تو ہے اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو محبوب رکھتے ہو اس سے محبت کرتے ہو کسی چیز سے وہ شر اور حقیقت میں بظاہر اگر تم اس کو محبوب رکھتے ہو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے شر ہی شر ہو کیونکہ غیر کا علم تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں تو یہ تو کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کام میں میرا خیر ہوگا یا شر ہوگا تو کبھی کبھی انسان کوئی کام کرنے لگ جاتا ہے تو بظاہر یہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ خیر ہے لیکن حقیقت میں وہ شر ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کام کو بندہ چھوڑ لیتا ہے کہ اس میں شر ہوگا لیکن حقیقت میں اسی کام میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہوتی ہے خیر ہوا کرتا ہے تو جہاد بھی اگرچہ بظاہر تمہیں کبھی طور پر ناگوار گزرے گا ناگوار ہے لیکن اس میں جو ہے نا تمہارے لیے حقیقت میں جو ہے نا زندگی ہے اور اس میں فوائد ہے سمراٹ ہے لمیل نفس الشهوات شہوات لمیل نفس نفس کے میلان کی وجہ سے نفس کے رجحان کی وجہ سے لشہوات کہ ایسے شہوات جو موجب ہو سبب ہو ہلاکت کے التكليفات تکلیفات اور باغنا اس کے تکلیفات موجبہ سے جو کہ لساری تھا جو کہ اس کے تکالیف شرعیہ مجب سے نفرت ہوتی ہے فلعل لکم امید ہے کہ تم قتال میں یعنی جس کو تم ناگوار سمجھتے ہو کرتے اگر تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو ناپسند کرتے ہو خیرن تمہارے لیے بہتر ہو خیر ہو اچھا ہو انفی ہے اما ظفر کیونکہ اس میں یا تو کامیابی ہے فتح غیر غنیمت اور غنیمت ہے اب شہادت یا اگر او نہ ہو تو شہادت کی موت ہے وہ اور اجر ہے ترکی اور اس کے نہ کرنے میں اس کے چھوڑنے میں وین احباب ہو شرن اگر تم اس کو پسند کرو یعنی جہاد کو چھوڑ کر جو ہے زندگی کو تم محبوب رکھو لان فيه ذل کیونکہ اس کی چھوڑنے میں استفر کرنے میں جو ہے ذلت ہے فقر ہے غربت ہے اور اور سے محروم ہونا ہے والله يعلم ما هو خير لكم اللہ تعالی جانتے ہیں جو تمہارے لیے خیر ہے بہتر ہے اچھا ہے وانتم تم تعلمون اور تم اس کو نہیں جانتے ہیں یعنی اس چیز کو جو تمہارے لیے حق ہے اچھا ہے نیک ہے تم اس کا نہیں ہے تم تو جلدی کرو اس چیز کی طرف جس جس جس کو کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یعنی یہ جو حکم ہے بظاہر اگر ناگوار ہوگا لیکن تمہیں اپنے خیر اور شر کا اپنے اچھائی اور برائی کا علم نہیں ہے لہذا جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تم اس کی طرف جلدی کرو اور کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو چلو صحیح ان شاء اللہ جو بخشی رہ گیا ہے تو ان شاء اللہ پھر وہ اگلے دن ان شاء اللہ اگر رہی تو پڑھ لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ